ان ناخل من ذکر و انسا اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں گورے کالے عربی اجمی مشرق کے ہوں مغرب کے ہوں شمال کے ہوں یا جنوب کے ہوں مسلمان ہوں یا کافر ہوں سب انسان تو ہیں تو انسان ہونے کے ناطے جو بندوں کا اللہ سے تعلق ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تمہاری ماں بھی ایک ہے تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ چودہ سو سال پہلے جب علم نہیں تھا دنیا جانتی نہیں تھی کہ کیا علم ہوتا ہے اس وقت انسانوں کو بتایا کہ دیکھو سب انسان ایک لیول پر ہے کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے آج کی سائنس کی دنیا کہتی ہے جی کہ عصویت ختم کرو رنگ و نسل کا تفاوت ختم کرو اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں نہیں چودہ سو سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دے دی گئی کہ تم انسان ہو اور انسان ہونے کے ناطے سب ایک ہو کسی ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں ہاں اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے اللہ کے ہاں ان اکرمکم اکرم کم ان جو تم میں سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ احترام والا بندہ ہے کیا خوبصورت نتیجہ نکالا ہے اس آیت میں بار اس کی تفصیل تو آگے آتی ہے لیکن آج دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے سبق کو ذرا اور اچھی طرح دہرا لیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے پیچھے ہم نے کیا پڑھا جو پہلی پانچ آیات ہیں وہ کس بارے میں ہیں آداب رسالت کے بارے میں اب تھوڑا اس سے اور بھی آگے جائیں کہ آداب رسالت میں تین خاص لفظ ہیں جو ہمیں یاد رہنے چاہیے ایک لا تقدم دوسرا لا ترف اور تیسرا لا تجہرو اگر یہ تین لفظ ہمیں یاد رہیں گے تو ہمیں رہے گا کہ مقام رسالت میں ہمیں بتایا کیا گیا ہے لاتوقدے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے کسی بھی کام میں اللہ اور اس کے رسول سے کسی معاملے میں پہل نہیں کرنی ان کے حکم سے پہل نہیں کرنی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی بس تسلیم جب حکم سامنے آ گیا سر جھکا دیں اور اسی تقدم کے لفظ سے پتہ چلا کہ جو احترام ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں جو ان کے ورسا ہیں وہ بھی اسی احترام میں شامل ہیں چنانچہ علماء کا بھی احترام اسی طرح ہی کرنا چاہیے ان کے سامنے لاجک دینا باتیں کرنا اپنی عقلی جو ہے دلیلیں دینا یہ سب غلط ہے کالج یونیورسٹیوں کے لڑکے کئی دفعہ علماء سے بیٹھ کے بحثیں کرنی شروع کر دیتے ہیں شریعت اس کو منع کیا گیا اور اسی میں ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرے اولاد ماں باپ کا ادب کرے شاگرد استاد کا ادب کرے پھر رسم و رواج سے اور بدعات سے بچنا وہ بھی اسی لا تقدموں کے لفظ کی تفصیل میں آتا ہے اور اس لاتقدموں میں ہم نے جو خاص ایک فکرہ یاد کرنا ہے کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے جو بھی ملتا ہے ہمیں خدا سے ملتا ہے اللہ ہی ہمارا مشکل کشا ہے وہی ہمارا حاجت روا ہے وہی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے نہ قبروں پہ جانے کی ضرورت ہے نہ کسی درخت سے مانگنے کی ضرورت ہے نہ کسی پتھر کے یا لکڑی کے بت سے مانگنے کی ضرورت ہے <coughs> یہ شرک اللہ کو ناپسند ہے اور ہم بھی اس شرک سے بیزار ہیں تو ملتا ہے تو کس سے ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے لیکن جو کچھ ملتا ہے خدا سے ملتا ہے مگر خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے ہمیں اگر خدا کو پانا ہے تو وہ خدا ہمیں خود نہیں مل سکتا وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے ان کے نقش قدم پر چل کے ان کی سنت پر زندگی گزارنے سے ہمیں خدا مل سکتا ہے تو یہ فکر خاص آداب رسالت کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہمیں جو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے مگر خدا ہمیں محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے ان کی سنت سے محبت کرنا ان کے طریقوں سے محبت کرنا اپنی اولاد کو سنت کے طریقے سکھانا اپنے گھر کو سنتوں سے سجانا اپنی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پر عمل کرنا یہ مومن کا شوق ہونا چاہیے جیسے شادی کے وقت دلہن کو سجاتے ہیں آنکھوں میں سرما ڈال دو جی دلہن کی آنکھیں خوبصورت لگیں گی کان میں بالیاں ڈال دو جی کان خوبصورت لگیں گے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال دو جی کلائیاں خوبصورت لگیں گی انگوٹھی ڈال دو تو انگلیاں خوبصورت لگیں گی جس عز میں زیور ڈالتے جائیں وہ خوبصورت نظر آتا ہے خامن کی نظر میں اسی طرح نبی علیہ سات اسلام کے جس سنت کو ہم اپنے عز پر سجا لیں گے ہمارا وہ عزو اللہ کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا اور جو متب سنت بندہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سجا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ دلہن اپنے خامند کے سامنے سجی ہوئی ہوتی ہے اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کا اٹھنا میں محبوب کی یاد دلاتا ہے اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اس کا پھرنا اس کا بولنا اس کا ہر عمل مجھے میرے محبوب کی یاد دلاتا ہے مجھے یہ بندہ ہی پیارا لگتا ہے اس لیے نبی صاحب نے فرمایا ان کو تم تحبن اللہ فتح بے اونی یو اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو متب سنت انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے آپ بتائیں کوئی پیارا بندہ کوئی بات کہے تو نہ کرنے کو دل کرتا ہے اسی طرح متب سنت بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہ نہیں کرتے اس کی دعا کو پورا فرما دیتے ہیں تو مستجاب و دعوات بننے کا بھی آسان طریقہ سنت کی تباہ ہے تو آداب رسالت میں ہم نے تین لفظ یاد کرنے ہیں کون کون سے لا تقدم دوسرا لا ترفعو اور تیسرا لا تجہرو اب یہاں تک ہمیں اس صورت میں آداب رسالت کا نچوڑ کیا تھا وہ ذہن میں بیٹھ گیا پھر اس کے بعد چار آیات مقام صحابہ کے بارے میں ہیں وہ جو مقام صحابہ کے بارے میں اس میں بھی ہمیں تین ہی لفظ یاد کرنے ہیں پہلا لفظ یاد کرنا ہے فتح بین کہ جب بھی کوئی خبر آئے کسی سے آئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تصدیق کریں اس کی تحقیق کریں کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں بنا سوچے سمجھے بات کو سن لینا آگے نقل کرنا اس پر عمل کرنا یہ چیز ندامت کا ذریعہ بنتی ہے اور محدثین نے اس فتوینو کے لفظ سے علم کا ایک پورا باب قائم کیا لاکھوں بندوں کے حالات سے زندگی قلم بند کیے گئے اور حدیث کی روایت کے لیے ایک ایک راوی کو چھان پھٹک کے پھر حدیث کو قبول کیا گیا اس ایک لفظ میں کیا علم کا خزانہ تھا کہ پورا علم کا ایک سبجیکٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا پھر علماء نے جرا اور تعدیل کے قوانین بنائے کہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ مردود الحدیث ہوتا ہے اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے اور لا تقبل شہادت ہم آبدا ان کی شہادت زندگی بھر قبول نہیں اسی طرح فاسق بندے سے بھی نہیں لینی چاہیے اسی طرح جس راوی کے حالات کا پتہ نہ ہو جو مجہول حال ہو اس سے بھی روایت نہیں لینی چاہیے مگر اس میں علماء کے دو گروہ ہیں بعض کہتے ہیں روایت نہیں لینی چاہیے زوف بہت زیادہ آ جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھول حال ہو مگر اس کے حالات اچھے ہوں ہمیں کیا پتا ضروری تو نہیں کہ وہ برا ہی ہوگا فاسق کو فاجر ہی ہوگا نیک بندہ بھی تو ہو سکتا ہے حالات معلوم نہیں تو بھائی اب فیصلہ کیسے کریں کہ مجول و سے روایت لینی ہے نہیں تو محدثین نے کہا کہ اب یہ دیکھو کہ کسی ہم سے پہلے بڑے محدث نے اس کی حدیث کو قبول کیا یا نہیں کیا اگر کسی بڑے محدث نے حدیث کو قبول کر لیا ہے تو ہم بھی قبول کر لیں گے چنانچہ اس کی دلیل قرآن پاک سے ہے کہ یوسف علیہ السلاط والسلام کی شہادت ایک بچے نے دی تھی ہمیں نہ بچے کے نام کا پتہ نہ اس کے باپ کے نام کا پتہ نہ اس کے خاندان کا پتہ وہ مجہول اور حال بچہ ہے ہمیں نہیں پتہ کون ہے لیکن اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کر لیا وہ شاہد شاہد من اہلیہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے شہادت دی جب اللہ نے اس شہادت کو قبول کر لیا تو ہم بھی قبول کر لیتے ہیں چنانچہ اس قانون کے اوپر ترمدی شریف جو سیاستہ میں سے ہے اس میں اگرچہ بعض احادیث پر ذوف کی بات آ جاتی ہے لیکن ہم فضائل کے عنوان میں ان ضعیف حدیثوں کو بھی قبول کرتے ہیں کیونکہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جیسی ابقری شخصیت نے اس کو قبول کر لیا اب ہمارے دل میں کتنا سکون ہے کہ ہم نے جو مانا ہے وہ شریعت کے بالکل قانون قانون کے مطابق مانا ہے تو مقام صحابہ میں تین لفظ ہمیں یاد کرنے ہیں ایک فتح اور دوسرا لفظ یاد کرنا ہے فصل کہ اگر دو جماعتوں میں نظا ہو جائے جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے کئی دفعہ تو یہ کال ہی ہوتا ہے کہ دور بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ یہ فیل ہی اختلاف ہی ہو سکتا ہے لڑائی اور قتال تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے تو دونوں صورتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ بھائی ان میں سے سیکھ کون ہے اور جو ٹھیک ہے ہم اس کا ساتھ دیں اور دوسرے کو منائیں کہ بھائی وہ جگہ سے باز آ جائیں حتہ تفیح الا اللہ یعنی وہ اس کے خلاف سے باز آ جائیں رک جائیں لڑائی کرنا ختم کر رہے ہیں اور جب وہ لڑائی بند ہو جائے تو اصل ہو ان کے درمیان ہم سلو کروا دیں آپس میں بھائی ہیں نا ان کے درمیان محبت کا رشتہ جوڑنا ضروری ہے اور قرآن مجید نے کہا کہ وہ سلح و خیر سلح کے اندر خیر ہوتی ہے تو پہلے فتح بینوں پہ عمل کرنا تھا اور پھر دوسرا فاصل ہو کا لفظ یاد رکھنا ہے مگر فاصل ہو کے نام یاد رکھنے میں ایک لفظ اور بھی یاد ہے وہ عق سے تو اور تم عدل سے کام لینا یعنی انصاف سے کام لینا ایک پارٹی کے اندر اپنا پورا بوجھ نہ ڈال دینا اگر اس کا ساتھ دے رہے ہو تو ان کا بھی کچھ ساتھ دو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں ان کو اگنور نہ کرو شریعت نے کتنا خوبصورت اصول بتایا تو تین لفظوں کے یاد کرنے سے صحابہ کرام کے درمیان کی جو خلاف رائے تھی جو مشاجرات تھے جو باتیں تھیں ساری صاف ہو جاتی ہیں اور اس میں ایک فکر ہم نے اور یاد کیا تھا کہ ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے ہم صحابہ کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں یہ ہمارا عقید ہے ہم اس کے اوپر جمے ہوئے ہیں اب کوئی آ کے ہم سے تاریخ کی بات کرے گا تو ہم تاریخ کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے اور اسی لیے یہ جو صحابہ کے بخ دل میں رکھنے والے لوگ ہیں یہ اکثر آپ کے سامنے تاریخی باتیں چھیڑیں گے اور تاریخ نے بڑے بڑوں کو الجھا دیا یعنی اتنے بڑے بڑے علماء جن کو دیکھ کے انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو جبال العلم سے تھے علم کا پہاڑ تھے وہ بھی دھوکہ کھا گئے جیسے ایک مثال میں نے دی تھی کہ خلافت و ملکویت کتاب میں مولانا اللہ مادودی نے سینا ویر معاویر لانو کے بارے میں بہت عجیب باتیں لکھی ہیں اور وہ سب تاریخ سے دھوکہ کھا گئے اور اس میں انہوں نے یہ بھی غلطی کی کہ جی ہم صحابہ کی وکالت نہیں کر سکتے جو تاریخ میں ہے ہم اسی کو پیش کریں گے بھئی آپ اگر وکیل نہیں بنتے تو مت بنو ہم وکیل بننے کے لیے کافی ہیں جب بھی عزت صحابہ پہ یا حرمت صحابہ پہ کوئی بات آئے گی ہم اس کا علمی اور عملی دفاع کریں گے تو صحابہ کے ساتھ محبت کا ہونا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل ہے ومن احب ہم فب حبی احب ومن اب غدوم فب بغدی اب غدوم اور نبی شاہ نے فرمایا جو ان سے بغد رکھتا ہے وہ مجھ سے بغد رکھتا ہے اور پھر نبی رساؤ نے یہ بھی فرمایا بے ائی یہ مختدئی تم احتدئی تم تم جس صحابی کی بھی نقش قدم پر چلو گے تو تم میری پیروی کرنے والے بن جاؤ گے ہدایت والے بن جاؤ گے اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا کیا معنی کہ جو نبی علیہ سات اسلام کی سنت ہے ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں اور جو صحابہ کرام کی جماعت کا عمل ہے ہم اس کی بھی پیاری کرتے ہیں ہم اہل سنت وال جماعت ہیں تو آداب رسالت کے بارے میں پانچ آیات تھیں اور تین خاص لفظ تھے جس میں ساری تفصیل تھی لا تقدمو لا ترفعو لا تجہرو اور پھر مقام صحابہ کے بارے میں تین لفظ ہمیں یاد رکھنے چاہیے ایک فتح بینو دوسرا و اسلح اور تیسرا و اک سیتو پھر اس کے بعد اکرام المسلمین کے بارے میں تین آیات ہیں ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ گھروں میں جو نفرتیں ہوتی ہیں کینہ ہوتا ہے حسد ہوتا ہے بغض ہوتا ہے دشمنیاں ہوتی ہیں ان کی بنیاد دو باتیں ہیں پہلی بات تمسخر ہے تو لا یسخر کا لفظ یاد رکھیں اگر ہم ہنسی مذاق کریں جو ایک فطری چیز ہے تو ایسا نہ کریں کہ جس سے کسی کی ذات کو ذاتی کسی کو ذاتی تکلیف ہو دل آزاری ہو ہر بندے کی ایک عزت ہے ایک احترام ہے اس کو سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں تو ہنسی مزاج میں کسی کے سیلف ریسپیکٹ کو مجرو نہ کریں جب بھی سیلف ریسپیکٹ کو مجرو کیا جائے گا تو دشمنیاں ہوں گی کینا ہوگا حسد ہوگا جھگڑے ہوں گے آپ دوسرے کو کیوں اتنا ہی کر رہے ہیں کیوں اس کی سیلف ریسپیکٹ کو توڑ رہے ہیں جب اللہ نے اس کو عزت دی ہے ہم کون ہیں اس کی عزت کو پامال کرنے والے تو ہنسی مزاق میں کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو نہیں چھیڑنا اور آج تو علم کا دور ہے چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا چھوٹا بچہ تھا تو اس نے کوئی گھر میں گڑبڑ کی مجھے بیوی نے بتایا تو میں نے اس کو ذرا سب کے سامنے سختی سے کہا کہ آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ بالکل خاموش ہو کے چلا گیا جب دوپہر کھانے کا وقت آیا سب دسترخان میں موجود ہے چھوٹا بیٹا موجود نہیں کہنے لگے کہ میں نے گھر کی عورتوں کو کہا کہ بچہ کہاں ہے وہ ادھر ادھر کمروں میں ڈھونڈ رہی ہیں بچہ نظر نہیں آتا پورے گھر میں ڈھونڈا بچہ کہیں نظر نہیں آیا میں باپ تھا مجھے پریشانی ہوئی کھانے کا وقت ہے بیٹا کہاں غائب ہو گیا کہتے ہیں کہ پھر میں اٹھا کہ میں باہر نکلوں اور کسی کو پوچھوں کہتے ہیں جب میں گھر سے باہر نکلنے لگا تو دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا میں نے پیار سے کہا کہ بیٹے کھانے کا وقت ہے سب انتظار کر رہے ہیں اور تم گھر میں نہیں آئے کھانا کھانے کے لیے تو بچہ کہنے لگا ابو جس گھر میں بندے کی عزت نہ ہو وہ کھانا کھانے کا کیا فائدہ میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو ڈانٹا تھا بچے نے میری اصلاح کر دی کہ میری بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے آپ سے سمجھانا تھا تو مجھے الگ سمجھانا تھا سب بہن بھائیوں کے سامنے مجھے کیوں دلیل کیا گیا تو ہر بندے کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی اگر ہم اس اصول کو یاد رکھیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر محبت ہوگی پیار ہوگا بھائی چارہ ہوگا اور نفرتیں وغیرہ کی جڑ اور بنیاد ہی ختم ہو جائے گی تو اس میں تین لفظ یاد رکھنے والے ہیں ایک ہے لا یسخر اور دوسرا ہے لا تلمزو اور تیسرا ہے لا تنابزو یہ تین الفاظ یہ پوری ہمیں جو ہے وہ تفصیل بتا دیتے ہیں تین الفاظ کون سے ہیں اس معاملے میں لا یسخر لا تلوزو لا تنابزو پھر اس کے بعد دوسری بنیادی وجہ جو بنتی ہے جھگڑے کی وہ ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا تو شریعت نے کہا اجتنبو کثیر من الظن ہر زن سے منع نہیں کیا کچھ زن ضروری ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے آپ رکت بھول گئے کہ میں نے تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں تو شریعت حکم دیتی ہے کہ بھائی تم اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کرو تین یا چار اس کو کہتے ہیں زن غالب یہ لازم ہے اس وقت یہ واجب ہوتا ہے بندے کے اوپر ہر زن برا نہیں ہوتا شریعت کی خوبصورتی من زن یعنی بہت سارے زن برے ہوتے ہیں لیکن کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ان اچھوں میں یہ زن غالب ہوتا ہے کہ فیصلہ کر لو تین ہے یا چار جب کر لیا پھر اس کے مطابق رکت پوری کر کے سجدہ صاحب کر لو نماز ہو جائے گی اب ہم ریگستان میں ایک جگہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں قبلے کا پتہ نہیں شریعت کہتی ہے کہ بھئی اپنی طرف سے تم تحقیق کر لو کہ کس طرف قبلہ ہے یا تمہارا دل مانتا ہے نا بس اس گمان پہ پکے ہو جاؤ اس کو ذن غالب کہا جائے گا جی میرا دل کہتا ہے کہ ادھر قبلہ ہے پھر میں ادھر رخ کرو اور ادھر نماز پڑھو قبلہ پیچھے بھی ہوگا نا تو تمہاری نماز ہو جائے گی کیوں کہ تم نے زن غالب پہ عمل کیا ہے اب یہ بندہ فرض پر زن غالب کی جیسے سامنے نماز پڑھ رہا ہے نماز کے دوران اس کو خیال آیا کہ نہیں قبلہ تو پیچھے تھا تعین کرنے میں میرے سے جو ہے وہ غلطی ہوئی شریعت کہتی ہے اچھا اب تمہارا اگر زن غالب یہ ہو گیا ہے نا تم نماز کے دوران اپنا رخ پیچھے کی طرف کر کے باقی دو رکعت ادھر پڑھ لو دو ادھر پڑی تھی دو ادھر پڑی تھی نماز پھر بھی قبول ہو گئی تو زن غالب کی اہمیت ہے اگر زن غالب نہ ہو ویسے کوئی رخ پھیر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے آپ بتائیں آپ آئے تھے وضو کر کے جوتا اتارا نماز شروع کر دی دوسری طرف روک کر کے کہ جی قبلہ ادھر ہے دو رکت کے بعد خیال آیا میرا تو قیمتی جوتا تھا اتنا مہنگا اور میں نے اتار دیا ہے کوئی پیچھے سے آ کے اٹھا کے بھاگ گیا تو کیا بنے گا تو اب فکر شروع ہو گئی اب آ کے رخ جوتوں کی طرف پیچھے کر لیں تو نماز ہو جائے گی عمل تو وہی ہے نیت دھن غالب والی نہیں تھی اب دنیا کے مال کی نیت تھی جس نے کہ نماز کو توڑ دیا کام دونوں کا ایک جیسا ہی تھا تو ذن غالب کی اپنی اہمیت ہے نماز کے اندر انسان ذن غالب کی وجہ سے اپنی کمی کو پورا کر سکتا ہے اور ایک زن ہے جو فرض ہے اور وہ ہے اللہ کے ساتھ حسن زن رکھنا نبی اسلام نے فرمایا تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تمہیں اللہ کے ساتھ حسن زن نہ ہو کبھی اللہ کے ساتھ دل میں بدگمانی نہ آنے دینا ایسے کیوں کیا ایسے کیوں کیا ایسے کیوں کیا بس ایک ہی جواب دے اللہ نے جو کیا اس میں خیر ہوگی سمجھ میں آئے یا نہ ہمیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہماری سمجھ کا کیا کہنا ہم تو جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہماری والدہ صاحبہ پنجابی بولتی تھیں اور ایسے جب بھی کوئی بات آتی تھی نا تو کہتی تھی اللہ دی اکھیاں بڑیاں اللہ کی آنکھیں بڑی ہیں اب میں بچہ تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ امی ایسا کیوں کہتی ہے کہ اللہ کی آنکھیں بڑی ہیں میں بچہ ہو کے سوچتا تھا کہ انسان کی آنکھیں اتنی چھوٹی ہیں اور بھینس کی آنکھیں اتنی موٹی ہوتی ہیں تو امی کہتی ہے اللہ کی آنکھیں بڑی تو پتہ نہیں اللہ کی آنکھ کتنی موٹی ہوگی تو میں نے ایک دن پوچھ لیا امی آپ کہتی ہیں اللہ کی آنکھیں بڑی کیا مطلب امی نے سمجھایا بیٹا اللہ جو دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے بس اس کو کہنے سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اگر ایسا کیا ہے تو اللہ نے ٹھیک کیا ہے ہماری سمجھ میں تو بہت ساری چیزیں اور بھی نہیں آتی یہ بھی نہیں آ رہی کیا ہوا تو اللہ کی آنکھیں بڑی ہیں اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے تو اندھا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ حسن زن ہو اور یہ حسن زن کیا ہے یہ فرض ہے ہر بندے کے اندر ہر مومن کے اندر حسن زن اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے اگر بدگمانی ہوگی تو ایمان خطرے میں ہے اللہ نے فرمایا نبی حدیث قدسی ہے انا ان دا زن آبدی بھی میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے میں ویسا عمل اس کے ساتھ کر دیتا ہوں تو ہم اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ اچھا معاملہ فرمائیں گے اس لیے کثیرم میں نے زن کہا ہر زن کو برا نہیں کہا بہت سارے زن برے ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں تو اجتنبو کا لفظ ہمیں یاد رکھنا ہے دوسری لائن میں اس سے ہم زن سے بچ گئے اگر ہم زن سے بچ جائیں گے تو اس سے اگلی بیماری کا نام ہے تجسس دل میں ٹو لگانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے بھابھی کیا کر رہی ہے بھائی کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں اور اس تجسس سے بندہ دوسرے کے ایب ٹٹولنے میں لگ جاتا ہے شریعت نے ہر ایک کی سیلف ریسپیکٹ بنائی کہ بھئی ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تمہیں اجازت نہیں کہ تم کسی کی ٹو میں لگو تم کوئی تفتیشی افسر مقرر نہیں ہوئے ہوئے تم اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی زندگی گزارو دوسرے کا جینا حرام نہ کرو تو تجسس کو بھی منع کر دیا فرمایا ولا تجسس تو دوسرا لفظ یاد کرنا ہے ولا تجسس اجتنبو کا لفظ تھا پھر اس کے بعد تھا ولا تجسس اب جب ہم تجسس سے بچیں گے تو اس کے بعد ایک اور برائی آگے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غیبت کہ انسان جب کسی کے کی ٹو میں لگ جاتا ہے پھر اس کے بارے میں برا بولنا شروع کر دیتا ہے بیک بائٹنگ انگریزی میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ یعنی بائٹ آن دی بیک اس کی کمر کے اوپر کاٹنا وہ ہے نہیں اور یہ بیٹھا اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو اس کی کمر کے کاٹنے کی مانند ہو گئی شریعت نے اس کو اتنا برا کہا فرمایا کہ الغیبت و اشد من الزنا یہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بری ہے اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن تم نے جو غیبت کی تو تم زیادہ بڑے گناگار بن گئے اور پھر اس میں جو بہت عجیب بات ہے نا وہ یہ کہ یہ غیبت حقوق اللہ میں سے بھی ہے کہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور حقوق العباد میں سے بھی ہے جس بندے کی غیبت کی جائے گی اس کو قیامت کے دن اپنا حق لینے کی اجازت ہوگی چنانچہ غیبت کرنے والا بیچارہ چند الفاظ کہنے کے بدلے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دے بیٹھے گا اور معاملہ پھر بھی نہیں سلجھے گا تو پھر اس غیبت کرنے والے کے جس کی غیبت ہوئی اس کے گنا لے کر اس بندے کے سر کے اوپر ڈال جائیں گے حسرت ہے اس بندے پر جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اور اپنی زبان کی بد پرہیزی کی وجہ سے گناہوں کے پہاڑ اس کے سر کے اوپر کیا دن آ گئے اس لیے اس زبان کو بند رکھنا چاہیے اور کمنٹس پھڑکا نہیں دینے چاہیے غیبت سے بچنے پر بہت محنت کرنی چاہیے بلکہ علماء کے پاس بیٹھ کے اس کی تفصیلات سیکھنی چاہیے ایک سو کہنے لگے جی کہ ہم چھوٹے ہیں ہم تو کسی کو روک نہیں سکتے تو غیبت سننے والوں میں تو آ جاتے ہیں شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ بہو ہیں ساس کو نہیں روک سکتی غیبت کرنے سے مگر آپ اپنی رائے کا اظہار تو کر سکتی ہیں نا آپ بتا دیں امی آپ کیا ہر وقت یہ ٹاپک لے کے بیٹھی رہتی ہیں چھوڑیں ان باتوں کو اب اس فکر کو کہنے سے گویا بہو نے اپنی ساس کو انڈیکیٹ کر دیا کہ مجھے آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ تو بندہ کہہ ہی سکتا ہے نا امی کیا ہر وقت یہی ٹاپک لے کے بیٹھ جاتی ہیں ہر بیٹی ماں کو کہہ دیتی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی حق میں آپ بات نہیں کر سکتی کوئی اچھائی بیان کر دیں مثلاً وہ کسی خالہ کے بارے میں بات کر رہی تھی ساس آپ کے امی ہے تو بڑی نمازی نماز پڑھتی ہوگی نا یا پردہ تو بہت اچھا کرتی ہے یا بڑا ہنس مکھ کے بات کرتی ہے ملتی اچھے طریقے سے ہے اس بننے میں کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی نا وہ خوبی کو آپ اس مجلس میں بیان کر دیں تو بھی آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں ہوں گے آپ نے ان کے ساتھ ایگری نہیں کیا آپ نے ان سے اختلاف کیا ہے اس طرح غیبت سے بچنا کیسے ہے ان مسائل کو بیٹھ کے سیکھیں تاکہ ہم آئندہ اس گناہ سے بچ سکیں یہ اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو چکا ہے جو غیبتیں ہوئی ہیں یا کی ہیں ہم نے کہ اب ہم اس کی باقی زندگی مقافات بھی شاید نہ کر پائیں چونکہ ہم نے اس کو راضی کرنا ہوگا پتہ نہیں وہ کب راضی ہوگا سال کی نیکیاں دو سال کی نیکیاں ساری زندگی کی نیکیاں اگر پھر بھی راضی نہ ہوا تو وہ کہے گا جی میرے سر کا بوجھ اس کے سر کے اوپر ڈالے تو ہمارے سر پر تو اس کے گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پہ آ جائے گا ہم کیوں کسی کی غیبت کریں اس لیے ہمارے اکادر جو تھے وہ بالکل کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے سب سے زیادہ غیبت آج کل جو ہوتی ہے نا وہ سیاستدانوں کی ہوتی ہے جس کو دیکھو وہی اٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے فلاں کے بارے میں فلاں کے بارے میں فلاں کے بارے میں اور پتہ ہی نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کتنی غیبتیں کر کر کے ہم اپنی نیکیاں ایک دن میں ضائع کر دیتے ہیں تو بھئی اس کا حل کیا ہے اب ایک بندہ ورکر ہے جمعیت کا تو وہ تو ہے اسی لائن میں اسی مشن میں اب وہ آ کے سوال مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضرت بتائیں ہم نے تو سیاست کی بات کرنی ہوتی ہے ہم بات نہ کریں تو کیا کریں بھائی اس کے لیے اپنے کوڈ بنا لو نا نام لے کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے اب دو بھائیوں کی بات کرنی ہے تو ایک بڑے صاحب ایک چھوٹے صاحب چھوٹے میاں بڑے میاں کریں جو باتیں کرنی ہیں نام کیوں لیتے ہیں بڑے میاں کہہ کے جو بات کرنی ہے کر دیں سمجھنے والا سمجھ جائے گا اور چھوٹے میاں کہہ کے چھوٹے کی بات کر لیں سمجھ جائے گا جی کپتان کے بارے میں کیا کریں میں نے کہا خان کا لفظ استعمال کر لو خان کا لفظ تو لاکھوں پہ استعمال ہو سکتا ہے نا تو جب آپ خان کے خان نے یہ کہا تو آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ سیاست کا خان کون ہے لیکن نام نہ ہونے کی وجہ سے غیبت نہیں ہوگی اے جی انٹیلیجنس والے ہمیں بہت ذلیل کرتے ہیں بھئی ان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے بات کرتے ہوئے بات کر لیا کرو بھئی عقل والے بہت تنگ کرتے ہیں ہیں نا عقل والے اپنا نام رکھو اپنے کوڈ بناؤ اور بات کرو جو کرتے ہو غیبت سے بچو تو انسان بات بھی کرے تو اشاروں میں اس طرح کے کرے کہ بائی نیم گفتگو نہ ہو اور بندے پر غیبت کا جرم صادر نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن وجید میں زلیخہ کا تذکرہ کرنا تھا تو اللہ نے نام نہیں لیا دو لفظوں میں بات سمٹ جاتی زلیخا نے یوسف کو یہ کہا اللہ نے زیادہ لفظ استعمال کیے کلام کو لمبا کرنا پسند کر لیا مگر نام نہیں لیا وراودت ہلتی ہوا فی بئی تہا ان نف سے ہی وہ غلہ کا تل ابا بکالت ہی تلک اتنے لفظ استعمال اللہ نے کر لیے مگر اللہ نے بات اشارے میں کی نام لے کے نہیں کی تو ہمیں بھی اس خلق کو اپنانا چاہیے کہ ہم بھی بات کرتے ہوئے کسی کی بات کرنی ہو تو اشارے میں کریں نام لے کے نہ کریں نام لے کے بات کریں گے غیبت بنے گی اور یہ بہت بڑا جرم ہوگا اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے اب آپ ذرا بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے میرا خیال ہے کوئی دن کا گھنٹہ ایسا نہیں ہوگا جو ہمارا کسی کی غیبت کے بغیر نہ گزرا اور ویسے ہم سمجھتے ہیں جی کہ ہم تو بڑے نیک ہیں ہم نے تو گناہ کیے ہی نہیں اور گناہ ایسے ہیں کہ جب بولے گناہ ہوا جب بولے گناہ ہوا یا جھوٹ نکلا یا غیبت نکلی تو ہماری تو زندگی ہی سے اٹی پڑی ہے اس لیے بہت زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمارے گھروں سے غیبت کا جرم ختم ہو جائے تو گھروں کی نفرتیں ختم ہو جائیں اور گھروں کے اندر محبت آ جائے پیار آ جائے یہ خلاصہ تھا جو ہم نے اب تک پڑھا تو آداب رسالت کے بارے میں کتنی آیات ہیں پانچ اور کتنے الفاظ یاد کرنے پڑتے ہیں وہ کون کون سے الفاظ ہیں لا تقدمو لا ترفعو لا تجہرو پھر مقام صحابہ کے بارے میں کتنی آیات تھیں چار اور اس میں کتنے الفاظ یاد کرنے ہیں کون کون سے فتح بین و وہ اصل ہوں پھر اس کے بعد اکرام المسلمین کے بارے میں کتنی آیات ہیں تین آیات ہیں اور تین آیات میں شریعت نے دو بنیادی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے ایک غلطی شروع ہوتی ہے تمسکر سے اس میں بھی تین لفظ یاد کرنے ہیں لا یسخر لا تلمزو لا تنابزو اور جو دوسری غلطی ہے وہ بدگوانی سے شروع ہوتی ہے تو اج تنبو کا سیرم نظر اج تنبو کا لفظ یاد رکھنے ہیں اور یہ بدگوانی پھر انسان کو تفتیش میں لگا دیتی ہے ٹو میں لگا دیتی ہے اس کو تجسس کہتے ہیں ولا تجسس اس سے بھی منع کر دیا گیا پھر نتیجہ نکلتا ہے غیبت پر تو شریعت نے کہا ولا یغتب بعدکم بعدا تم میں سے بعض لوگ بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں اگر ہم غیبت سے اپنے گھروں کو پاک کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر کے اندر محبتیں ہوں گی پیار ہوگا الفتیں ہوں گی سب ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر بن کے زندگی گزاریں گے اب ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں نفرتیں ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہم نے کبھی گھر کی عورتوں کو غیبت کے بارے میں سمجھایا جب ٹاپک ہی کبھی نہیں چھیڑا تو وہ کیا سمجھیں گی بچے کیا سمجھیں گے اور گھروں سے جھگڑے کیسے ختم ہوں گے ہو ہی نہیں سکتے پھر اس کے بعد جو آیت آج پڑھی گئی یہ اکرام احترام انسانیت کے بارے میں ہے کہ ہمارے اندر ہر انسان کا احترام ہونا چاہیے احترام سے کیا مراد اس کو حکارت سے نہ دیکھے وہ مسلمان ہے محبت کے قابل ہے وہ مسلمان نہیں تو بھی ایک حد تک اس کا احترام ضرور ہے یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ کتا خنزیر جا رہے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے شریعت نے ہمیں احترام انسانیت کی تعلیم دی آپ دیکھیں جب آپ کسی بندے سے ملتے ہیں نا کوئی بھی بندہ تو آپ اس کو ملتے ہوئے چہرے کے ایکسپریشن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مثلا مسکراتے ہوئے ملتے ہیں اگر دوست ہوتا ہے غصے میں ملتے ہیں اگر کوئی دشمن ہوتا ہے تو شریعت نے میں کہا ولا ولاد کا لناس اس میں صرف لل مسلمین نہیں لناس کا لفظ ہے لناس کا کیا مطلب مسلمان اور کافر سب اس میں شامل ہیں کہ جب تم کسی سے ملے تو تم مسکراتے چہرے سے ملے کھلے ہوئے چہرے سے ملو تمہارے چہرے پہ خوشی ہو محبت ہو الفت ہو تم ایک انسان کو مل رہے ہو ولا تو سعر خدا کا لناس چلو جی ہم نے ذرا منہ کے اوپر جو ہے وہ خوشی سجا لی کہ ہم ایک بندے سے مل رہے ہیں غصے کو ہٹا دیا شریعت کہتی ہے نہیں اب تم نے جب بات کرنی ہے نا کولو لنا سے حسنا لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا تمہارے الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہو کہ وہ بندہ تمہارے الفاظ سن کے قریب ہو جائے محبت کرنے والا بن جائے نفرت والے الفاظ سے بات نہیں کرنی کولو لنا سے اسنا کافر بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سلام کرو چہرے کا ایکسپریشن بھی اچھا ہو اور الفاظ بھی اچھے ہوں آپ بتائیں دوسرا بندہ قریب ہوگا یا دور ہوگا تو شریعت ہمیں کتنی خوبصورت تعلیم دیتی ہے کہ انسان کا بھی احترام دل میں ہونا چاہیے سلاؤدین ایوبی نے جو جنگیں لڑی عیسائیوں کے ساتھ اس میں اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کا معاملہ کیا واقعات پڑھ پڑھ کے حیران ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں رچرڈ بادشاہ تھا جو عیسائی تھا اور بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا لڑائی کے دوران رچرڈ کا گھوڑا جو تھا اس کو زخم لگا اور گھوڑا مر گیا اور اگلے دن بھچڑ جو تھا وہ پیدل لڑنے کے لیے آیا چونکہ اس کے پاس اپنا گھوڑا نہیں تھا تو صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا بھیجا آپ بادشاہ ہیں اور دشمن کے لشکر کے امیر ہیں پیدل جنگ لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے میں اپنا گھوڑا بھیج رہا ہوں اب اس پہ سوار ہو کے ہمارے ساتھ جنگ لڑے رچرڈ کا دل مو لیا اس نے اچھا یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں پھر رچرڈ کو محسوس ہوا کہ میں ہار رہا ہوں اس نے کہا کہ اچھا مجھے پیچھے سے کمک بلانی ہے ان کا جناب تین مہینے لگیں گے کمک آنے میں تو تین مہینے کے بعد فوج آئے گی رچرڈ نے سوچا کہ میں کوئی بہانہ ایسا کروں <coughs> کہ مجھے تین مہینے کا وقفہ مل جائے اس نے صلاح الدین کو پیغام بھیجا میری بیٹی گھر میں جوان ہو چکی ہے میں لڑائیوں میں مصروف ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں لڑائیوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے بیٹی کا فرض ادا کر دوں میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں آپ پلیز جنگ بند کر دیں سلاؤدین ایوبی نے پیغام بھیجا کہ بیٹیاں سب کی بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں تم اپنی بیٹی کی اگر شادی کر رہے ہو تم اس کی شادی کرو میں بھی اس کی شادی میں شرکت کے لیے آؤں گا سلادین ایوبی دشمن نے اس کو پیغام بھیجا چنانچہ ریکٹ نے دو تین مہینے تیاری کی اور پھر بیٹی کی شادی کی اور سلاح الدین ایوبی اکیلا اس کی بیٹی میں شادی میں شریک ہوا ریچرڈ کا دل جو ہے اس نے مو لیا اس نے اپنی فوج کو کہہ دیا ہم ان لوگوں سے جنگ نہیں جیت سکتے چنانچہ واپس لوٹ کے الدین ایوبی نے جو آخری حملہ کیا اللہ نے پھر بیت المقدس کو فتح کروا دیا تو یہ ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں احترام انسانیت کہ انسان سے ہم بات کر رہے ہیں تو بات کا انداز اچھا ہونا چاہیے اب یہاں آ کے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں ہم ہیں جذباتی بندے ہم ذرا کسی کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ایسے منہ بنا لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمیں کتنی نفرت ہے اس سے بھائی اس کا منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے keep smiling even if you are inside boiling اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھو اگر کے اندر سے تم ابل رہے ہو اس کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے کفر کے ساتھ جو نفرت ہے وہ دل میں ہے اس کو چہرے پہ لانے کی کیا ضرورت ہے ہاں شریعت کہتی ہے جب بات کرو تو محبت پیار سے کرو تو ہم محبت پیار سے کریں گے اللہ کا حکم ہے اور نبی اسلم کی ہمیں تعلیم ہے تو اس آیت میں شریعت نے ہمیں احترام انسانیت کی تعلیم دی کہ تم سب ایک جیسے ہو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھنا میں تو جی خان ہوں اور میں تو بلوچ ہوں اور میں تو ہوں اور میں تو فلاں کوئی اگر نصب کا مسئلہ ہوتا تو قیامت کے دن اللہ اس کو وزن دیتے اللہ فرماتے ہیں فلاں انصاب بئی نہ ہم یوم قیامت کے نصب کو پوچھے نہیں جائے گا اس لیے سب ایک ہیں اللہ کے بندے ہیں ہاں اس میں شریعت نے کف کا حکم دیا ہے کہ جب لڑکی کی شادی کرنی ہو تو تم کم از کم ایسا گھر ڈھونڈو جو تمہارا ہم مرتبہ ہو اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر ایک امیر گھر کی بچی بہت غریب گھر میں چلی جائے تو وہ تو وہاں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکے گی تو جھگڑے ہوں گے آج جھگڑا ہے کل طلاق ہو جائے گی تو شریعت نے منع کیا نہیں شادی کرنی ہے تو لیول میں کرو اب یہ لیول میں کون ہے جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ سب ایک لیول پہ ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب ایک لیول پہ ہے ہاں اگر دنیاوی اعتبار سے بھی ایک جیسا لیول ہو تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اس لیے کف میں شادی کرنا شریعت نے اس کا حکم لگا دیا اور اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ این ممکن ہے کہ کوئی مرد چالاک ہو اور وہ کسی امیر گھر کی سادہ لڑکی کو باتوں میں ایسا الجھا لے کہ لڑکی شادی کے لیے تیار ہو جائے تو ماں باپ اس کو کہیں گے نہیں بیٹی یہ تمہارے پلے کا نہیں ہے اس خاندان میں شادی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کی نظر لڑکی پہ نہیں ہے اس کی نظر لڑکی کے آنے والے جہیز کے اوپر ہوگی کتنا حسن ہے اس شرط کے لگانے میں بھی تو ماں باپ کی عقل سکھانے میں ہوتی ہے وہ جذباتی سوچ نہیں رکھتے وہ بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹی تمہاری رائے کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن جو تم نے چوائس کی ہے نا وہ تمہارا غلط ہے وہ تمہارے برابر کا نہیں ہے بچہ ہم نہیں شادی کر سکتے وہ منع کر سکتے ہیں لیکن جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ کف میں شامل ہے سب ایک جیسے ہیں شادی ہو سکتی ہے چاہے کشمیر کی کشمیر بچی کی شادی کراچی والے سے ہو اور چاہے پنجابی لڑکے کی شادی کسی سوات والی لڑکی سے ہو اس میں بھی حسن ہے شریعت کا گورا کالا عربی اجمی زبان کا فرق کوئی فرق نہیں رنگ کا فرق کوئی فرق نہیں جگہ کا فرق کوئی فرق نہیں اور اسی چیز کو نبی اسلام نے حجت الوداع کے موقع پہ کھولا کہ لا فضل عربین اجمی کسی عربی کو اجمی کے اوپر فضیلت نہیں اور اجمی کو عربی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں اور نبی علیہ السلاط اسلام نے تو یہ عصبیت کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے ایک مرتبہ ان کے سامنے حضرت بلال لانوں سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو غلطی والی تھی تو جب غلطی ہو گئی تو انہوں نے غصے میں کہہ دیا یا ابن سودا اے کالی عورت کے بیٹے اے حبشن کے بیٹے اب یہ تانا ہے نا اس کو اسبیت کا تانا دیا گیا تو جب ابو ذر غفاری نے کہا نا یا ابن سودا تو نبی اسلام نے فرمایا ابو ذر غفاری تمہاری اس بات میں اسبیت کی بو آتی ہے تم نے یہ کیسی بات کر دی تو ذر غفاری لانو متنبے ہوئے ہاں مجھے تو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا پھر انہوں نے نبی اسلام کے صحابیوں ہونے کا حق ادا کر دیا وہی لیٹ گئے زمین کے اوپر اور بلال ان کو کہا کہ بلال آؤ اور میرے رخسار کے اوپر جوتے سے اپنا پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ تمہیں ہٹ کیا اب میں تمہارے پاؤں کے نیچے اپنے آپ کو پامال کر کے دکھاتا ہوں تو پریکٹیکلی صاحب کے آپ نے دکھا دیا دیکھو یہ رنگ کی فضیلت کوئی فضیلت نہیں ہوتی یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو پھر بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں آج ہمارے کھوکھلا ہونے کی بنیادی وجہ ہمارے اندر کے یہ سارے جھگڑے ہیں گھروں میں بھی ہیں سوسائٹی میں بھی ہیں آپس میں بھی طبقے بازی ہے اللہ تعالی ہمیں ایک بن کر نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین توبہ کے الفاظ پڑھائے جائیں گے سچے دل کے ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملا اکتی و کتبی و رسولی ولی ملاخری ول قدری خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمن تو کما ہوا بسما ہی و صفاتی و قبل تو احکامی آحکام ہی اقرارم بل و تصدیقم بالقلب اشر اللہ اللہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبده ورسوله فاستغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دل کو منور کریں گے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استغفار سے وہ شام پڑھنا دوسرا ہے سو مرتبہ درشریف پڑھنا تیسرا ہے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنا پھر چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا ابھی ہم مراقبے کی مشق کر لیں گے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے ہے لگا دنیا کم لا چار دن ہے لگا کیا کرو گے کسر عالی شان کو جب کہ اس میں ٹھکانا چار دن رسول الله أمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وأصحابه أجمعين کریم پروردگار ہم تیرے آجز و مسکین بندے ہیں گناہ سے سیاکار بندے ہیں رحمتوں کی بھیک لینے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما آئندہ کے لیے گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما میرے اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے اللہ کب تک ہم اللہ تجھ سے الگ پھرتے رہیں گے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما کریم پروردگار گناہ کر کر کے ہم نے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے ہمارے دلوں کو چمکا چمکا دیجیے اللہ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اے کریم پروردگار دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں سخت دلوں کو نرما دیجیے کریم اللہ جس طرح تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے تیرے لیے تو بنانا آسان ہے ہمیں نیک بنا دیجیے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے اے کریم پروردگار ہمارے وقابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے اللہ ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے ہماری ایمان کی حفاظت فرما ہمارے اخلاق و کردار کی حفاظت فرما گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما اے کریم اللہ اے رحیم پروردگار اے حنان و منان پروردگار اے ہمارے پیارے پروردگار ہمارے جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ اپنا بنا لیجئے اپنی یاد والا بنا لیجئے کریم اللہ وہ محبت کی نظر جو تو نے حافی پر ڈالی تھی وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا اے اللہ جب تو اپنانے پہ آتا ہے شراب خان ان سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے ہیں ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی تیری محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں یہاں سے بھی محروم لوٹے اللہ ہم کہاں جائیں گے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے کریم اللہ زندگیوں کو بدلنے کا اس سے بہتر موقع ہمیں کب ملے گا اللہ انہی دنوں میں ہماری زندگیوں میں ان کے برپا فرما دیجئے زندگیوں کے روح کو بدل دیجئے نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما کریم اللہ ہم اپنے دلوں کا حال کس کو سنائیں دلوں کا دکڑا کس کو سنائے دو رنگی اپنائی ہوئی ہے ایک چہرہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بنایا ہے ایک ہمارا حقیقی چہرہ ہے اللہ ہماری دو رنگی کو ختم فرما دیجیے یک رنگی نصیب فرما اللہ یک رنگی نصیب فرما تمام حضرات اور دور جو لوگ دو رہے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اللہ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار کار بنا فرمان بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کریم اللہ جب جوان اولاد بوڑھے والدین کو آنکھیں دکھاتی ہے بوڑھے والدین کے سامنے اکڑتی ہے والدین کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی انسانیت کے قلوب تو تیرے قبضہ قدرت میں ہیں نوجوانوں کے دلوں کو والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے والدین کا فرمان بردار بنا دیجیے کریم اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیکوکار بنا قرآن کا حافظ بنا قرآن کا قاری بنا قرآن کا داعی بنا قرآن کا عالم بنا اللہ قرآن کا عاشق بنا اللہ ہمیں اولادوں کی دکھوں سے محفوظ فرما اولادوں کے غم سے محفوظ فرما دنیا آخرت میں ہمارے لیے عزتوں کا ذریعہ بنا اللہ جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما اللہ جن کے ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما اللہ عید سر پہ آ رہی ہے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی تک ہسپتالوں میں ہوں گے اور آگے بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا ہوگا کہ وہ عید کے لیے اپنے گھروں کو لوٹیں اللہ تو تو سب کچھ پہ قادر ذات ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے تمام مریضوں کو عید سے پہلے پہلے صحت یاب کر کے اپنے گھروں تک لوٹا دیجیے گھر میں اگر بیمار پڑے ہیں ان کو بھی شفا عطا کر کے عید کی خوشیوں میں شریک فرما دیجیے کریم اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما جن کے والدین عزا کربا فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما قبروں پہ لاکھوں کروڑوں ارب و خرب و رحمت نازل فرما اے اللہ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائق جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے کریم پروردگار ہمارے اساتذہ کے ہمارے مشائق کے ہم پر احسانات ہیں اللہ ہم ہم تو دعائی دے سکتے ہیں ہماری طرف سے بہترین اجر اور عطا فرما بہترین اجر اور عطا فرما ہمارے جو اساتذہ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خرب و رحمت نازل فرما جو زندہ ہیں ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرما ہمارے جو مشائق زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرما اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں اللہ والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اللہ گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے رشتے نہیں آتے بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں وہ والدین کے دلوں کی کیا گزرتی ہوگی وہ کس کو دل کے دھکڑے سنائے وہ کس کے سامنے آنسو بہائے اے بے قسم دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے بے سہارا سہارا بننے والے اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں اللہ ہم امتحانات کے قابل نہیں ہیں اللہ کمزور بچے کا تو والدین بھی لحاظ کرتے ہیں ہمارا لحاظ فرما دیجئے پریشانیوں سے بچا لیجئے آزمائشوں سے بچا لیجئے امتحانات سے بچا لیجئے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما عزتوں کی حفاظت فرما اللہ رسوائی سے بچا لیجئے اللہ رسوائی سے بچا لیجئے جان مال کی حفاظت فرما اولادوں کی حفاظت فرما کریم اللہ اے رحیم پروردگار امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعوی کرتا ہو اللہ ہم تو فیل ہونے کا اقرار کرتے ہیں ہم سے امتحان کیوں لیا جائے آزمائشوں سے بچا لیجیے اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہمارے اندر ہمت نہیں ہے آزمائشوں کی اللہ بچا لیجیے کریم پروردگار کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے اللہ کبھی تو بندہ غم دوسروں کے سامنے کھول کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے لیکن بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا بندہ اندر اندر ہی گلتا رہتا ہے کریم پروردگار تو دلوں کے بھید جانتا ہے ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے سب کو سکون اور چین والی زندگی نصیب فرما اللہ گھریلو پریشانیوں کو ختم فرما اولاد کی پریشانیوں کو ختم فرما اللہ عید آ رہی ہے عید سے پہلے پہلے تمام حضرات کو تمام حضرات کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے خوشیوں والی عید ہمیں عطا فرما دیجیے ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما احتکاف کی انتظام و انسرام میں جن احباب نے تعاون کیا ہے ان کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلاتا فرما مختلف جماعت جو خدمت سر انجام دے رہی ہے اللہ ان کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما دنیا اور آخرت کی بلائی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر رخلقی محمد والی ہی یا ارحم الراحمین